اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ ہر بات کو سنتا ہر چیز کو جانتا ہے